اور اے محبوب تم اپنی رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو اور اپنی رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو جب تم کھڑے ہو